والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين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 میری گفتگو کا عنوان جھوٹ اور نفاق اور تقریباً تیس منٹ تک مجھے وقت دیا گیا ہے اس کے اندر ان شاء اللہ تعالی میں اپنی بات مختصر طور پر پوری کرنے کی کوشش کروں گا جھوٹ اور نفاق در حقیقت ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے نفاق میں جھوٹ ضرور شامل ہوا کرتا ہے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نفاق کے ساتھ ساتھ ان کے قزب کو ان کے جھوٹ کو بھی ظاہر فرما دیا اور نفاق ایسا جھوٹ ہے کہ وہ سچ بولنا چاہتے ہیں تب بھی جھوٹے رہتے ہیں بلکہ وہ سچ بولتے ہیں پھر بھی ان کو جھوٹا کہا جاتا اتنی واضح بات قرآن نے ارشاد فرمائی ہے پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا اللہ تبار تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جا عقل منافقون اے محبوب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں کالو نشہد ان نقل رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ان نقل رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم ان رسول اور اللہ بھی جانتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں یعنی اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں منافقین یہ کہتے بھی ہیں ان انقل رسول اللہ ان تاکید کے لیے آتا ہے اور لام بھی تاکید کے لیے دو دو تاکید لگا کر کے کہتے ہیں ان نقل رسول اللہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں اس سے یہ کیا معلوم ہوا کہ منافق سچی بات کرتا ہے تب بھی وہ جھوٹا ہوتا ہے اب میں اس بات کو ذرا واضح کرنا چاہوں گا کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حقیقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن پھر بھی ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے آ کر کے بظاہر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل میں یقین نہیں رکھتے تھے دل میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے یا محض دھوکے کے طور پر کہتے تھے تاکہ میں ہم اس سے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہم بھی رسول مانتے ہیں حالانکہ وہ مانتے نہیں تھے یہیں سے نفاق کی بحث چلتی ہے اور نفاق کی کئی قسمیں آتی ہیں ایک تو ایمان میں بھی نفاق ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کے اندر ہی نفاق ظاہر کر دیتا ہے کہ ایمان ہی اس کا کھوٹا ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے نفاق دونوں چیزوں میں نفاق ہوتا ہے اور جھوٹ بھی اسی طریقے سے پایا جاتا ہے کہ جب یہ نفاق پایا گیا تو وہاں جھوٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ آدمی کوئی بات کہتا ہے لیکن دل سے وہ نہیں کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ زبان سے وہ جھوٹ بولتا ہے یہ دو موضوع ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے لہذا میں پہلے جھوٹ پر گفتگو کرتا ہوں پھر اس کے بعد نفاق پر جھوٹ ایک ایسی بری صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی لعنت اللہ علی القاذبین شاہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت لعنت تو کفار پر بھیجی جاتی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑی ہی بری صفت نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے مسلمان تو بہت بہادر قوم کا نام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے دس آدمی ہو تو سو پر غالب آئیں گے اتنا بہادر قوم اتنی بہادر قوم ہے مسلم لیکن ارشاد ہوا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے مسلمان بزدل ہو سکتا ہے پھر لوگوں نے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے ارشا فرما نہ مہا مسلمان بخیل بھی ہو سکتا پھر عرض کیا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا کا اللہ یعنی مسلمان ہو کر کے کوئی جھوٹ بولے یہ اسلام کی صفت کے خلاف ہے کوئی منافق ہو وہ جھوٹ بولے کوئی کافر ہو وہ جھوٹ بولے مسلمان بھی اور جھوٹ بھی بولے یہ اسلام کی صفت کے خلاف ہے اسلامی صفت کے خلاف ہے ایمانی قوت کے خلاف ہے ایمانی اور روحانی صفت کے خلاف ہے اس سے کتنا واضح ہوا کہ بزدلی بھی ایک بری صفت ہے لیکن جھوٹ اس سے کہیں زیادہ بری چیز ہے بھی بری چیز ہے لیکن اس سے زیادہ کہیں بری صفت جھوٹ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے بلکہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ اس سے ایسے اگر چھوڑ دیا جائے تو دوسری برائیاں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں بہت سی برائیاں چھوٹ جاتی ہیں آئیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے اس کو ہم سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن اس کی کچھ شرطیں اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میرے اندر یہ بھی صفت ہے کہ میں چوری کرتا ہوں میرے اندر یہ بری بات بھی پائی جاتی تھی کہ میں شراب پیتا ہوں یہ بھی برت بری صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ بدکاری کرتا ہے اور یہ بھی کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں لیکن میں سب کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں ہاں ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں ان میں سے ایک وقت سب کو نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ پرانی عادت ہے ایک چھوڑ سکتا ہوں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو ان سب میں سے اتنی بری بری صفتیں تھیں سب میں سے ایک چیز کے لیے آپ نے اشاع فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو پکا وعدہ کر لیا اب اس کے بعد وہ نیا نیا مسلمان ہوا شخص چلا گیا جانے کے بعد سوچا کہ شراب پی لوں پھر اس کے بعد کہا کہ اگر صبح میں حاضر ہوتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شراب پی اگر میں کہتا ہوں ہاں تو بڑی ندامت ہوگی سب کے سامنے کہ شراب پی یہ تو سرکار دو جہاں سسرن سے تنہائی میں گفتگو تھی نا اور شراب کی حد بھی لگائی جائے گی اور اگر میں کہہ دیتا ہوں نہیں تو یہ تو جھوٹ ہوگا اور میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی اور پکا وعدہ کر لیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا اسی ششو پنج میں رہا یہاں تک کہ اس شخص نے یہ سوچ لیا کہ نہیں شراب نہیں پیوں گا ورنہ پھر مجھے کل جھوٹ بولنا پڑے گا سب کے سامنے کہ نہیں پی اور رات گئی تو سوچا کہ برائی کر لے بدکاری کر لے اس لیے کہ اس کا تو اس کے چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ اگر میں نے برائی کی جنا کیا سرکار دو جہاں سے اسلم نے پوچھا سب کے سامنے کہ تم نے رات بدکاری کی تو میں کیا کہوں گا اگر کہوں ہاں تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے اور بڑی ہی ندامت ہوگی اور مجھے تو زنا کی حد لگائی جائے گی اور اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں تب تو یہ جھوٹ ہوگا اور جھوٹ سے میں نے توبہ کر لیا ہے اور میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس نے یہ بھی سشو پنج میں رہتے ہوئے یہاں تک کہ سوچا نہیں بدکاری نہیں کر سکتے ورنہ کل صبح جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا اس کے بعد اور رات گئی تو سوچا کہ چوری کر لیں اس لیے کہ چوری کے چھوڑنے کا وعدہ تو نہیں لیا گیا ہے اب سوچا کہ چوری کر کے صبح پہنچے تو پوچھا جائے گا رات چوری کی میں کہتا ہوں کہ ہاں چوری کی تب تو چوری کی حد لگے گی ہاتھ کاٹا جائے گا اور جس کی بھی چوری کی ہے وہ بھی تو پکڑے گا اور اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں چوری میں نے نہیں کی تب تو جھوٹ ہوگا اور جھوٹ سے میں نے توبہ کر لیا ہے اور وعدہ کر لیا ہے لہذا سوچتے سوچتے آخر یہ طے کیا کہ نہیں صبح مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اگر چوری کی لہذا اس نے چوری بھی چھوڑ دی اب صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام برائیوں سے توبہ کر لی اس لیے کہ جھوٹ سے توبہ کر لیا تو آدمی ہر برائی سے توبہ کر لے گا جھوٹ سے آدمی اپنی عزت بھی بچاتا ہے اپنی بری صفتوں کو بھی بچاتا ہے یہ ہم کوئی بات ہوگی تو کہہ دیں گے غلط کام بھی کرتا ہے خلاف قانون کام بھی کرتا ہے خلاف شریعت کام بھی کرتا ہے اور ملک کے خلاف قوانین ہوتے ہیں اس کے بھی خلاف ورزی کرتا ہے کہ موقع پڑے گا جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے اور اگر جھوٹ بولنا انسان چھوڑ دے تو نہ دنیا کا کوئی کام جو ہے خلاف کرے گا نہ آخرت کا کوئی کام نہ دین کی خلاف ورزی کرے گا اور نہ دنیاوی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس لیے کہ جھوٹ ہی کا سہارا انسان لیتا ہے اور جب بھی کبھی موقع آتا ہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے اور اس سے اپنی بچت کر لیتا ہے تو اتنی بری صفت ہے کہ جھوٹ بولنا آدمی چھوڑ دے تو بہت ساری برائیاں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی بھی شکل میں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اس سے تمام برائیاں از خود ختم ہو جائیں گی آئیے اسی سلسلے میں ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے چلتے وقت ان کی ماں نے صرف ان سے یہی کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا ایک اچھی نصیحت کی مانے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور وہ سفر میں جا رہے ہیں قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے ڈاکو میں سے ایک شخص آتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے انہوں نے کہا ہاں چالیس چھپیاں ہیں اس نے سمجھا کہ اسی کہہ رہا کوئی اپنا مال ڈاکو کو بتاتا ہے دوسرے آیا اس کو بھی یہی بتایا تیسرا آیا اس کو بھی یہی بتایا سردار کے پاس لے گئے وہاں بھی یہی بات بتائی اب اس کو حیرت ہوئی کہا کہ دکھاؤ کھول کر کے دکھا دیا ماں نے اتنی حفاظت سے ان کے استر میں سل دیا تھا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا ڈاکو نے پوچھا یہ تو بالکل پوشیدہ تھا ہم تو اس کو تلاش کر کے پا بھی نہیں سکتے تھے تم نے بتا کیوں دیا کہا کہ چلتے وقت میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اب مجھ سے پوچھا گیا میں کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوتا تو اس جھوٹ سے انہوں نے ماں کی وسیعت پوری کی ماں کی نصیحت پوری کی تو کیا اپنا مال بھی ڈاکو کو بتا دیا کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اب آئیے اس سچائی کی برکت کو دیکھیں کہ سچائی کی برکت سے ان تمام ڈاکو نے توبہ کر لیا کہ یہ ایسا بچہ جو اپنی ماں کا اتنا فرمردار اور ماں یہاں ہے بھی نہیں اس نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تو آج وہ یہاں جھوٹ نہیں بولتا ہے حالانکہ جتنا مال ہے سب چلا جائے گا پھر بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ تو بڑے شرم کی بات ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام گروہوں میں جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی یہ سب سے پہلا گروہ سب سے پہلا گروہ ہے جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور نیک اور صالح بن گئے جتنے لوگوں کے مال لیے تھے انہوں نے وہ مال بھی لوٹا دیے کیا معلوم ہوا کہ جھوٹ ایک ایسی بری صفت ہے اب دیکھا جائے کہ جھوٹ عام طریقے سے لوگ بول لیا کرتے ہیں اور اس کو کوئی کچھ سمجھتا بھی نہیں کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منع فرمایا ایک بات یہاں اور میں عرض کر دوں کہ اسلام میں یہ بڑے ہی واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ کفار سے بھی جھوٹ اور دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے ان سے جہاد میں بھی مال غنیمت کے طور پر جتنا مال آتا ہے آپ لیتے ہیں لے سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور ان سے جو بھی ان کی رضامندی اور خوشی سے مال آئے مسلمان لے سکتا ہے لیکن جھوٹ بول کر کے ان سے بھی کوئی مال نہیں لے سکتا جھوٹ بولنا ان سے بھی اس کے لیے جائز نہیں جھوٹ بولنا شریعت نے ان سے بھی جائز نہیں رکھا ہے اسی لیے ایسے ملکوں میں جہاں کافر رہتے ہیں یا وہ انہی کے ماتحت رہتے ہیں وہاں بھی مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس میں خود جھوٹ بولنا پڑے چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو کہ جہاں جھوٹ بولنا پڑ جائے مثلا قانون کی خلاف ورزی اسے پوچھ دیا گیا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے اور وہاں جھوٹ بولنا پڑے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اس سے بچنا ضروری ہے اس قاعدے کو یاد رکھیں تو مسلمان بہت ساری چیزوں میں بچ سکتے ہیں کہ اور بہت سارے گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے ہیں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں جھوٹ ایک ایسی صفت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب اس کو برا سمجھتے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں سب اس کو برا سمجھتے ہیں حتیٰ کہ عرب کے مشرقین بھی جو زمانے جاہلیت میں تھے اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ آدمی سچائی اختیار کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اسی بنیاد پر کہ وہ جھوٹ کے کبھی قریب نہیں گئے اس زمانے میں بھی جب بچپنا تھا اور جھوٹ وہی نہیں ہوتا ہے جو سراہتن بولا جائے بلکہ جھوٹ بسا اوقات آدمی سمجھتا بھی نہیں بول دیتا ہے مثلا وعدہ کیا اور اس کو یہ بھی ہے کہ میں پورا نہیں کر سکتا ہوں اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے مگر پھر بھی شرما حضوری میں کہہ دیتا ہے ہاں یہ بھی جھوٹ ہوا کرتا ہے آئیے میں ایک صحابی کا واقع ایک محدث کا واقعہ پیش کرتا ہوں وہ گئے حدیث کی روایت لینے کے لیے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو راوی حدیث ہیں جن سے روایت لینی ہے وہ گھوڑے کو ایک برتن دکھا کر کے بلا رہے تھے کہ جانوروں کو کچھ دکھا کے بلایا جائے کہ کھانے کی چیز ہے تو وہ جلدی آ جاتے ہیں بچوں کو بھی لوگ کچھ بلاتے ہیں بلاتے ہیں کہ جاؤ تم یہ کرو گے تو یہ دیں گے اور یا شاپنگ میں جائیں گے تو ہم تمہارے لیے یہ خرید کے لائیں گے یہ لائیں گے وہ لائیں گے ایسا ہوا کرتا ہے تو اگر وہ لاتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں تب تو یہ صحیح ہے اور ایسی جھوٹا اور بہلانے کے لیے ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے قریب جا کر کے دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا تو واپس چلے آئے کہ جب جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے لہذا ان کی روایت نہیں لی کہ ایک جانور کو بھی اگر آدمی جھوٹے طور پر بلائے کہ آؤ تو یہ غلط ہے بلکہ واقعی اس میں کچھ کھانے کی چیز ہوتی تو صحیح ہوتا یہ بلانا صحیح ہے لہذا بچوں سے بھی اگر وعدہ کچھ کیا جائے تو بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں بچوں سے وہی وعدہ کیا جائے جس کو آپ پورا کر سکتے ہو ورنہ پھر وہ بھی بڑے ہو کر کے یہ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابو نے یا امی نے وعدہ کیا اور یہ کہا تھا کہ ہم بازار جا رہے ہیں تم یہی رہو تو ہم تمہارے لیے کھلونے لائیں گے اور لے کر کے نہیں آئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وعدہ خلافی اور جھوٹ ہے اور نفاق میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے نفاق یہ ہے کہ آدمی ظاہر کچھ کرتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے اندر کچھ باہر کچھ ہوتا ہے یہی بری صفت پائی جاتی ہے جس کو نفاق کہتے ہیں کہ آدمی ایک سامنے گفتگو کرتا ہے اس کے سامنے تو بڑی لمبی چوڑی اس کی تعریفیں کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ منہ پر لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں تو منہ پر تعریف کرتا ہے اور وہی جہاں سے ہٹا تو اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اس کو بیوقوف بنانا تھا یہ نفاق کی علامت ہے اگر اس کے سامنے تعریف کی تو پیٹ پیچھے بھی وہی تعریف ہونی چاہیے اور اگر سامنے اس کے جی حضوری کی تو پیٹ پیچھے بھی وہی ہونا چاہیے بلکہ بہتر تو یہ ہے بہترین تعریف وہ ہے کہ سامنے نہ کی جائے جس کی تعریف کرنا ہو اس کے غائبانہ دوسروں سے کیا جائے یہ صحیح تعریف ہے اس میں جو ہے خلوص بھی پایا جاتا ہے اس میں خوشامت کا تعلق یا چاپلوسی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے آدمی تعریف کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اور پیٹ پیچھے اگر تعریف کرتا ہے تو یہ حقیقی تعریف ہوتی ہے اس میں نفاق کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے یہ آدمی سامنے اس نے بڑھا چڑھا کے کہہ دیا تاکہ وہ خوش رہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو میں صفت ان کی بیان کر رہا ہوں جو اس کی تعریف کر رہا ہوں حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے اور جس کی جو تعریف کی جائے اور واقعی اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے تو یہ تو غلط بیانی بھی ہوئی اور جھوٹ بھی ہوا دوسرے یہ ہے کہ سامنے تعریف کرنے سے وہ شخص اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے بلکہ ایک روایت میں یہ آیا کہ گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا جاتا ہاں ایسا کوئی نہیں ملتا ہے کہ سامنے مخلص ہو اور اس کی برائی بیان کر دے سامنے برائی بیان کرنا یعنی اس کے اس کے اندر کوئی چیز ہے جو نقص کی ہے اور خلوص کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو یہ مخلصانہ چیز ہے یہ ہے چیز لیکن آدمی اس کو نہیں کرتا ہے ایک میں نے پڑھا ایک واقعہ دو دوست تھے انہوں نے ایک دوسرے سے یہ طے کر لیا کہ میرا عیب ہو تو تم بیان کر دو اور تمہارا ہو تو میں بیان کر دوں یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کو بتا دیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو یہ طے کر لیا کہا کہ ہم دونوں نے یہ طے کر لیا سامی نے پوچھا پھر ہوا انجام کیا تم نے یہ طے کر لیا تو ہوا کیا کہا دس سال سے بول چال بندے آدمی کو اپنی برائی اچھی نہیں لگتی آدمی کو اپنا عیب اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس کا عیب بیان کر دیا جائے آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ جو جانتا ہے کہ واقعی میں جھوٹ بولتا ہوں اس کو بھی آپ کہتے ہیں جھوٹا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا مجھے جھوٹا کیوں کر دیا جانتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے اس برائی کو بیان کر دیا جائے تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آدمی یہ جانتا ہے تو لہذا یہ بھی کیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے نفاق کے طور پر اس کی تعریف کر دیتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے یہ بھی بڑی عیب کی بات ہے بلکہ پیٹ پیچھے برائی کرنا اس کو تو ایسا غلط کام قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شاف فرماتا ہے کہ ولا حکم بادہ لحم میتن کہ تم ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی مت کرو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ یعنی بھائی سگا مر گیا اب وہ مرا ہوا ہے تو اس کا گوشت کاٹ کر کے اس کو پکایا اور کھایا جائے یہ ہے غیبت کتنی کراہٹ ہے اس میں کہ آدمی انسان کا گوشت تو تو ویسے ہی حرام ہے اور اپنے بھائی کا وہ بھی مردار کی مرا ہوا تو حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے کہ بکرے بھی اگر مر گئے خود سے تو وہ کیا ہے حرام ہے ان کا بھی گوشت کھایا نہیں جا سکتا تو اتنی ناپسندیدہ چیز تھی لیکن وہی آدمی پھر اس کے بعد جائے گا پوچھے گا کہ کیا تم نے میری یہ برائی کی نہیں تو کس نے کہہ دیا ارے فلاں نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے میں بھلا کیسے تمہارے خلاف کہہ سکتا ہوں حالانکہ واقعی اس نے کہا ہوگا تو اس لیے چاہیے یہ کہ آدمی وہی بات کہے جس کو برملا بھی کہہ سکتا ہوں ایسی ہی باتیں بیان کرے جس کو واقعی سامنے بھی کہہ سکتا ہوں اگر پوچھا جائے کہ واقعی تم نے کہا ہے تو کہہ سکے ہاں میں نے یہ بات کہی ہے اور ایسی بات ہو جو چھپانے کے قابل ہو جو کہی نہ جا سکے تو اس کو نہ بیان کرے اس لیے کہ اس موقع پر پھر اسے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی ہے نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا نفاق کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایمان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے تو اس کو کافر میں شمار کیا گیا ہے کہ ایمان نہ ہو پھر بھی ظاہر کرے کہ میں مومن ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا پھر بھی کہے کہ میں مانتا ہوں مسلمان کو تاکہ وہ میرے قریب ہوں نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفتوں سے اسے انکار ہے پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ بڑا نفاق ہے اور آدمی کھلے کافر سے تو بچ سکتا ہے لیکن چھپے سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب تین فرقے شمار فرمائے ایک مومن ایک کھلا کافر ایک منافق تو کھلے کافروں کے بارے میں دو ہی آیت نازل فرما دی ان سے بڑا آسان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں لیکن منافقین سے بچنے کے لیے تیرہ آیت ارشاد ہوں اس لیے کہ ان سے انہیں پہچاننا بڑا مشکل کام ہے ایک آدمی جانتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہے وہ اگر آ جائے آپ کے سامنے تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے کہیں قتل نہ کر دیں اس لیے آپ اس سے ہمیشہ بچتے رہیں گے لیکن اس کوئی شخص آیا اس نے دوستی کر لی اس کے دل میں ہے کہ اس کو مارنا ہے جانے اب اس نے دوستی کر لی دوستی کرنے کے بعد اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے ہر طریقے سے اس کی خدمت گزاری کرتا ہے اب وہ آدمی تو سوچ لے گا یہ تو میرا پکا دوست ہو گیا اب اس کے بعد وہ کہیں جاتا ہے اور تنہائی میں پاتا ہے اور مار ڈالتا ہے ایسے شخص سے بچنا کتنا مشکل ہے بے شمار ایسی موتیں واقع ہوتی ہیں کہ وہ آتا ہے اور دوستی کے بھیس میں دوستی کے لباس میں آتا ہے اور دوستی کے لباس میں وہ قتل کر دیتا ہے لہذا ایسے دشمن سے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے نفاق سے بھی بچنا بہت مشکل ہے اگر کوئی شخص ہے آپ سے ظاہر میں کچھ کہتا ہے اور پوشیدہ باطن میں کچھ رکھے ہوئے ہے تو آپ اس کی عداوت سے یا اس کے نقصان سے اس کے ذرا سے بڑی مشکل سے بچ سکتے ہیں اور یہی رکھیں کہ جب ایسا ایسا برا کام ہے تو ایسی بری صفت سے ہمیں پہلے خود بچنا ہوگا کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرے اور ہمارے ساتھ نفاق کا کام کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا اور لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی وہ برائی چھوڑ دیں ایسی کوئی بات بھی نہ ہو جس میں اس طریقے کا پہلو پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے ہر قسم کے عیوب سے ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اچھی باتوں کے کرنے اور کرانے کا حکم دیا ہے بری باتوں سے اور بری بات کاموں سے بچنے کی ہمیں ترغیب دی ہے اور لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سختی کے ساتھ اس پر کار بند رہیں ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں جھوٹ اور نفاق کو یہ ایک چھوٹا سا موضوع تھا جس کو بیان کیا بلکہ مسلمان کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر بری صفت سے بچے اور برائی انسان خود سمجھتا ہے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے آپ دیکھیں کہ جب اس کے سامنے جب کوئی دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا فلاں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا فلاں نے میرے ساتھ نفاذ کیا فلاں نے میرے ساتھ منافقت کی فلاں نے میرے ساتھ یہ فریب کاری کی اس کو سمجھ میں آتا ہے اور اس کو واقعی وہ عیب شمار کرتا ہے لیکن کبھی کبھی خود وہ کرتا ہے تو وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے لہذا آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے بارے میں غور کرے کہ ہم سے کہیں اس قسم کی چیزیں سرزد نہ ہوں اور ہم خود اس سے بچیں جب وہ خود اس سے بچے گا تو دوسروں کو بچانے کے لیے جب بات کہے گا تو اس کی بات میں اثر بھی پیدا ہوگا باتوں میں اثر کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی خود عامل نہیں ہوتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے لہذا اس پر عمل دشوار ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں لہذا یہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبار و تعالیٰ خود ہمیں ان بری صفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد رب العالمین